بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامت ایحسب الانسان ان لن نجمع عرامت بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر دن اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دے بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به سن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان پھر جس دن آنکھ چوندی آئے گی اور چاند کہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے اس دن آدمی کہے گا کہ در بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں اس دن ربی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پتا جتا دیا جائے گا بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم بظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق کوئی نہیں بلکہ کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو کچھ منہ دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے اور کچھ منہ دن بگڑے ہوئے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھوٹ کرے اور وہ سمجھ لے گا کہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن قفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی یہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا تیری خرابی آ لگی اب آ لگی پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی کیا آدمی اس کھمنڈ میں ہے کیا دیا جائے گا کیا وہ ایک گون نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا